حضرت سعید بن عمر بن شرحبیل بن سعید بن سعد بن عبادہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت سعید بن بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے کہ مدینہ منورہ میں ان کی والد محترمہ کی وفات کا وقت آ گیا ان سے کہا گیا کوئی وسیعت فرمائیے وہ کہنے لگے میں کیا وسیعت کروں مال تو سات کا ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے واپس آنے سے پہلے ہی فوت ہو گئیں پھر جب سعد آئے تو ان سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ساتھ کہنے لگے میرا فلاں فلاں باغ ان کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اسی